ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر قبول نہیں فرماتا امام ابو دعود رحمہ اللہ نے کہا اس حدیث کو سعید یعنی ابن ابی عروبہ نے قطادہ سے انہوں نے حسن سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے سننے ابو دعود حدیث نمبر 641